سید نانس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کی تدفین کے بعد واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہے گا مومن میت کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس سے کہا جاتا ہے تو جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ اللہ نے تمہارے لیے اس کے عوض جنت میں ٹھکانہ تیار کر دیا ہے وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کی طرف دیکھتا ہے اور قیامت کے دن تک اس کی قبر ستر ہاتھ تک فراخ کر دی جاتی ہے اور اس کو تر و تازہ نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے رہا مسئلہ کافر یا منافق کا تو اس سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ تو اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہے گا وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا لوگ جو کچھ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا لیکن اب میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے اس سے کہا جاتا ہے تو نے نہ سمجھا اور نہ پڑھا پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے گرز کی ایک ایسی زد لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا چلاتا ہے کہ جنہوں انس کے علاوہ قریب والی مخلوق اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں حدیث نمبر تینتیس سو ایک مسنت احمد